کہ صاحب نے پوچھا اگر کسی صاحب کے پاس حصے زائد اور وہ اپنے رشتہ دار کی جانب سے کرے تو طریقہ ارشاد فرمائے اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے اگر اس پر قربانی واجب ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں اگر بغیر بتائے قربانی کر دی تو نفل ہوگی اس کا واجب ادا نہیں ہوگا ایک بات اگر رشتہ دار حصہ قیمت دینا چاہے اور آپ اس قیمت سے لینا نہیں چاہتے تو آپ صرف اس کا حصہ ڈالنا چاہیں تو طریقہ ارشاد فرمائیں مسئلہ یہی ہے اگر اس پر قربانی واجب ہے تو اس کو بتا دیا جائے ٹھیک ہے آپ بطور احسان پیسہ خود دے دیں جیسے آدمی شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو بیوی سے پیسہ نہیں لے جو اس کو بتا دے کہ بھئی آپ کے پاس جو زیور ہے آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کی قربانی میں اپنی طرف سے کر رہا تو اس کے علم میں ہونا چاہیے اس لیے کہ تمام تر اعمال کا مدار نیتوں پہ یہاں نیت کا ہونا بھی ضروری ہے چاہے زکوٰۃ ہو بیوی پر اگر زکوٰۃ فرض ہے شوہر زکوٰۃ دینا چاہتا تو بیوی کو بتا دے کہ میں تمہاری طرف سے جو تمہارے پاس زیور ہے یا نقد ہے اس کی مالیت چالیس ہزار روپیے ہے میں تمہاری طرف سے ایک ہزار روپے زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ معلوم ہونا ضروری اور بغیر اس کو اطلاع معلوم اور اجازت کے کوئی قربانی کر دے تو واجب ادا نہیں ہوگا اس کی طرف سے نفل ہو جائے اسی طرح کوئی زکوٰۃ دے دیں تو صدقہ نفل ہوگا لیکن زکوٰۃ جو فرض اس پر ہے وہ ادا نہیں ہوگی جی